دین میں تو اس کے معنی محکومیت اور اطاعت گزاری کے ہی ہوتے ہیں تو عباد الرحمان وہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اس کی محکومیت اور اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کی نمایاں خصوصیات بتائی گئی ہیں <clears throat> اور یہ سلسلہ اس صورت کے آخر تک چلے گا ہم آخری آیات میں ہی آ رہے ہیں پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ وہ عباد الرحمان لذینہ یمشون الرد فون ایک صفر <clears throat> عام ترجمہ تو اس کا یہی کیا جائے گا کہ جب وہ چلتے ہیں تو بہت عجز اور انکسار سے جھکے ہوئے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ رفتار اور گفتار کردار ہی کی علامتیں بن جاتی ہیں انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار اس کی محسوس جسمانی حرکات سے ہوتا ہے اکڑنا کچھ اچھی بات نہیں ہے اوچھے بند کی علامت ہوتی ہے یوں بھی یہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں اس سے ذرا گہرا پن ہے صرف اتنے معنی سے تو ہمارے ہاں میں ذرا اور آگے چل کے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کا جو تصوف ہے فقیری درویشی وہ اسی قسم کی آیات سے سہارے لے کر ایک خاص ٹائپ پیش کرتی ہے خدا کے بندوں کا جھکے ہوئے آج ناتواں ان کے سار ان کے اندر کوئی چار گالیاں بھی دی جائے تو خاموشی سے سن لے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسری گال سامنے کر دے کچھ اس قسم کا نقشہ وہ کھینچتے ہیں خدا کے بندوں کا توانائی اور قوت اور غلبہ اور اقتدار یہ چیزیں ان کے دین میں ہوتی ہی نہیں ہیں اس کا نام تو تکبر ہوتا ہے اور تکبر ازازی اللہ خوار کر پہلی چیز وہ سوچتے نہیں ہیں کہ خود خدا نے اپنی ایک صفت المتکبر بھی کہی ہے یہ کبریائی جو ہے یہ ان کے ہاں ان کے تصور میں بھی نہیں ہو جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہو جا کخ مصیبہ دا یہ ان کے ہاں کی سب سے بڑی وصف ہوتی ہے رڑکے ہی نہ پیارا بج کسی اور وہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آیا ہے ہمیں پڑھایا کرتے تھے وہ روہیل کھنڈ میں تھے ایک اچھے بہت بڑے وہ پٹھانوں کا علاقہ تھا تو وہ بھی اس طرح سے تصوف میں آ گئے تھے تو ان کا یہ مشرا تھا کہ تھے ہم پوج پٹھان کے دل کے دل دے موڑ چرن لگے رگو ناد کے جائے نہ تین کا تو کیا بات ہے تو ان کے ہاں جب یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہے یا وہ اپنے ہاں کا جو تصور ہوتا ہے خدا کے بندوں کا اس کے لیے اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو جھکے ہوئے انکساری سے توازوں سے یہ ٹھیک ہے بکھرنا اچھی چیز نہیں ہے اکڑنا اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہاں یہی بات نہیں ہے صرف چلنے کے ہی معنی نہیں ہو سکتے یہ یہ یمشونا الل ارد پہلی چیز تو یہ ہونن ہے یہاں اس مادہ کے معنی میں ٹھیک ہے چونکاؤ ہوتا ہے اصل میں اس کے معنی ہوتا ہے سکون اطمینان بفرے ہوئے نہ ہونا اوچھا پن نہ پیدا ہو جانا نہایت باوقار طریقے سے اور یہ یمشونا الل ارد ہے یہاں ایک اور بھی دھکتا ہے یہ یہ عام طور پہ قرآن کریم میں فل ارد ہی آیا ہے جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے یہاں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں الل ارد بھی آیا ہے تو یہ الا اور فی میں ایک ذرا سا فرق ہوتا ہے الا کے معنی ہوتا ہے بالا تری تو یہ جو چیز ہے اور ارد کے معنی زمین ہی نہیں ہوتا بلکہ ملک اس کے معنی ہوتا ہے بالا تری ملک کے اندر جب حاصل ہو جائے تو اس میں وہ اکڑتے نہیں ہیں رفتر نہیں ان کے اندر آتا بفرتے نہیں ہے وہ اوسا بند نہیں ان کے اندر پیدا ہو جاتا اور استبداد نہیں ان کے اندر آ جاتا بلکہ وہ شاخ سمردار کی طرح جھک جاتے ہیں لیکن یہ جھکنا ہے کبریائی حاصل ہونے کے بعد یہ فکیری اور درویشی کا جھکنا نہیں ہے اس کے متعلق تو سب ہی بہت پہلے سے کہہ گیا کہ توازو سے گردن فرازہ نکوست گداگر توازو کنگ ہو توازو اور جھکنا اسی کو زیوا دیتا ہے محمود اس کے لیے ہے قابل تعریف اس کا جھکنا ہے جس میں کھڑے ہونے کی کبریائی کی قوت حاصل ہو جسے جسے اقتدار حاصل ہو جو کھڑا ہو جانا جانتا ہو وہ جھکے تو یہ خوبی کی بات ہے اور اگر یہ فقیر آ کے جھکتا ہے سلام کرتا ہے تو وہ تو اس کی عادت ہوتی ہے عادت ہی نہیں بلکہ اس کے تو مقادمے ہی ہوتا ہے فقیر اکڑ کر مانگے تو کون دے گا اسے تو یہ درویشی اور فقیری کا جھکنا نہیں ہے قرآن کریم نے یہ استقبار بغیر الحق جو ہے اس کو معیوب بتایا ہے دنیا میں کبریائی اور اقتدار حاصل کرنا حق کو چھوڑ کر مومن جو ہے وہ تو خدا کی صفت مل متقبر کا نظر ہوتا ہے کبریائی اس کو حاصل ہوتی ہے حضور بشریت کے اندر وہ تو انتم العلام کہتا ہے مومن کو سارے دنیا میں تمام انسانوں کے اوپر غالب آیا ہوا وہ تو ان کے اس دین کو اس نظام کو لجوزے رہا دین کلے ہی کہتا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آیا ہوا جو ہے مومن تو ہوتا ہی اس وقت مومن ہے کہ جب بالائے ہر بالا ترے اقبال کے الفاظ میں مومن ہے بالائے ہر بالا ترے جتنا بھی اونچا کوئی دنیا میں ہے اس سے بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے یہ مومن کیونکہ قرآن نے آلان کہا ہے سپر لیٹو ڈگری ہے وہ کمپیریٹو بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں اس لیے یہ کہتا ہے کہ مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او برنا تابز ہم سرے اس کی غیرت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کا ہمدوش چلے ساتھ ساتھ چلے اس کو اس کی اس اس کی کی بھی غیرت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی بالائے ہر بالا ترے لہذا یہ جھکنا اس کا جھکنا ہے جس کو یہ برتری حاصل ہو غلبہ حاصل ہو اقتدار حاصل ہو کوریائی حاصل ہو اور پھر جھکے وہ یہ ہے وہ چیز جمشون ہم الل ارد ہو اور میں نے کہا ہے کہ ہونن کے معنی بھی جھکنا ہی نہیں ہوتا عجیب بات ہے میں نے کہا نا بار بار ہر دفعہ آپ دیکھیں گے کہ میں عربوں کی زبان کے اوپر آتا ہوں تو زبان پہ تو آنا ہوگا بے لسان عربین مبین تو خدا نے خود کہا ہے اس قرآن کو سمجھ نہ ہو تو لسان عربی مبین کو سمجھو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا ان کے یہاں یہی جو صفت تھی ہونن کی وہ خود اپنے یہاں استعمال اسے کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنے ارادے رضامندی سے خود گردن فرازی کی قوت رکھتے ہوئے جھکتا تھا تو اس کو تو وہ صفت محمود کہتے تھے اور اگر کوئی دوسرا اس کو جھکاتا تھا تو اس کو وہ ذلت کہتے تھے عجیب کون تھی یہ سب جھکنا تو دونوں ہی جگہ ہوتا ہے ایک جھکنا وہ ہے کہ اقتدار رکھتے ہوئے پھر اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جھکے اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دوسرے کے استبداد سے جھکایا جائے وہ لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے تھے ایک صفت ان کے ہاں محمود ہوتی تھی خود جھکنے کی اور دوسری نہایت مضمون ہوتی تھی اسے وہ ذلت کہتے تھے تو یہ جو ہے نا کہ عباد الرحمان لذین یمسون الارض ہونن تو میں نے کہا ایک تو یہ الل عرض غور طلب بات ہے میں نے عرض کیا ہوا ہے نا کہ قرآن کے کسی لفظ سے ایسے نہیں آگے جانا چاہیے سوچنے کی بات تو تھی دیکھا میں نے یہ کہ جہاں تک میری جیسا میں نے عرض کیا ہے جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا قرآن کریم میں الال ارد اسی مقام پہ آیا ہے ورنہ فل ارد وہ کہتا ہے اور آج اللہ کے اندر ایک بالادستی کی قوت کا بھی کار ہوتا ہے تو یہ ہانن کے معنی یہاں وہ جھکاؤ والی بات نہیں ہے بلکہ سکون ہے سکینت ہے اطمینان ہے وقار ہے اس کے اندر اوچھاپن نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ملک میں ان کو بالا دستی حاصل ہو جاتی ہے تو ان میں وہ اکڑ سون نہیں ہوتی یہ لفظ تو میں نے کئی استعمال کیے یہاں اوچھاپن بھی کہا اکڑ سون بھی کہا لیکن وہ پنجابی کا لفظ جو اس کے معنی بیان کرتا ہے نا وہ تو بڑے جامع ہے تو پوتر نہیں جانتے یہ ہے صحیح ترجمہ اس کا قوت ہاتھ دوں گی ہے تو پوتر نہیں جان دے گی جی۔ عباد الرحمان اللہ الاد ہاؤنڈ میں اس کے متعلق مزید تفصیل اگلی آیت میں جا کے کروں گا قرآن نے خود وہاں یہ تفصیل کر دی ہے اس کی <clears throat> یہاں اتنا ہی کہ آگے گزر جاتا ہوں وہ ایزا خاطب احم الجاہل کالو سلام عام ترجمہ مضمون لیا جاتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب جاہل کوئی ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کہتے ہیں بابا سلام اور بابا جا گلو حالات یہ سات سلام ساڈے ہیں نا مشہور محاورہ ہی ہے اردو میں ہے یہ تو سات سلام ہے اس کو یعنی جس کو دفاع کرنا ہو اس کے لیے کہ جاہل جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جا سلام کریں گے تو جو پہلے سے ہی عالم ہے اس کے ساتھ بات کرنے کی بات تم نے تو علم سکھانا ہے یو علم و ہم ان کی تعداد حکمت تو تمہارے پیغمبر کی صفت بتائی گئی ہے تو یہ تعلیم جو دینا ہے انہیں کو دینا ہے نا کہ جن کو علم حاصل نہیں ہے اور جنہیں علم حاصل نہیں ہے وہ جاہل ہیں ان کے متعلق یہ کہا کہ جاؤ جا اپنا کام کر اسی عالمہ نو سمجھانے انہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ آج کا لفظ عالم جو ہے وہ جاہل کا ہی مرادف ہے لیکن یہ بات قرآن کے اندر کی تو نہیں ہے یہ جاہلون قرآن نے جاہلیت اور اسلام دو دور گنائے اسلام سے پہلے کا جو عرب تھا وہ عرب جاہلیہ اس کو کہتے ہیں دور جاہلیہ اس کو کہتے ہیں ہے تو جہل ہی وہ لیکن ایک مخصوص کرم آ گئی ہے اور ان کی خاص خاص خصوصیات ہوتی تھی تعصب اکڑ پن دشمنی گنایت گنایت نہیں انتقام واشی سا ہونا درندگی یہ تھی ان کے ہاں کی یہ خوبیاں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ ہر روز ہر وقت معاملہ پڑتا تھا ان لوگوں کا یہ جن کو آپ جماعت مومنین کہتے ہیں وہی لوگ تھے کہ جن کو انہوں نے تعلیم و تربیت دے کے اس سانچے میں ڈھالنا تھا تو اس قسم کے لوگ اگر سامنے آئیں ان سے واسطہ پڑے تو انسان ان کو خودکار دیتا ہے یا ان کی مخالفت پہ اتر آتا ہے کہا یہ کہ یہ جو جاہلیت کے لوگ ہیں یہی تو یہاں کی آبادی ہے یہ جب جاہلیت کے لوگوں سے تمہارا معاملہ پڑے تو ان کو بھی سلامتی کی دعا دیا کرو آؤ میاں ہمارے ہاں سے تمہارے لیے بھی سلامتی ہے ان کو دتکارو نہیں قریب لاؤ عباد الرحمان کی یہ کیفیت ہے اور اگلی چیز ہے یہاں سے وہ معنی واضح ہوتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا تھا جھکاؤ جس میں پیدا ہوتا ہے کیسے ہے قرآن نے کیا بات کہی ولزین یہ رد سجدم و قیام چلیے صاحب انہوں نے تو دیا ترجمہ اور لیا مفہوم کہ یہ لوگ ہیں جو ساری رات کبھی سجدے میں رہتے ہیں کبھی قیام میں رہتے ہیں ساری رات یہ کام کرتے ہیں یہ اس کا نام ہے عبادت کرتے ہیں سب اور عبادت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ کھڑے رہتے ہیں یا نسل پڑھنے میں یہ چیز ہو جائے گی نا یا وہ کھڑے رہتے ہیں یا وہ سیدھے میں ہوتے ہیں یہ بھی تو نہ کہ مان کرتے ہیں ساری رات اس طرح سے وہ گزارتے ہیں سب سوچئے کہ یہ قوم جس کی یہی کیفیت ہو وہ دنیا میں کسی کام کرنے کے قابل رہے گی لیکن یہ تو پھر میں نے کہا ہے نا کہ جب تصوف اور کے یہاں آیا ہے اس میں یہ فٹ ان کرتی ہے بات انہوں نے تو دنیا اور دنیا کے علائق کو ترک کر دیا انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کار کے لیے ہے مومن کے لیے نہیں ہے ان کے لیے اگلی دنیا تو یہ دنیا قابل نفرت اب دنیا کے معاملات کو ترک کیا یہ ہو گئے قابل نفرت تو پھر دنیاوی معاملات کا تو اس میں سوال ہی نہیں رہتا تو معاملات پھر کیا باقی رہ گئے تو یہی ہے نا کہ پھر نمازیں پڑھ چھوڑی ورد وظیفہ کر چھوڑا تسبیاں پھیڑی یہی چیز باقی رہ جاتی جب دنیا کے علاق سے الگ ہو جائے تو پھر یہی چیز باقی رہ جاتی انہوں نے جب دین کا محاصل یہ اپنے ہاں لیا ترک دنیا ترک علائق علاق تو اس کے بعد پھر باقی یہ پرستش کی چیزیں عبادت کے معنی یہ رہ گئے اسی لیے جو تصور ہمارے سامنے پھر پیش کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ حضور ساری رات کھڑے رہتے تھے پاؤں سوج جایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے چند درس پہلے سورہ مزمل کی پہلی آیات پیش کی تھی جس میں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ مدثر اور سورہ مزمل نظر آتا ہے کہ ابتدائی صورتیں ہیں یہ بڑی عظیم چیزیں اس کے اندر حضور کے متعلق آئی تھیں سورہ المدثر کے اندر تو ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے جو کہا کہ اس کے معنی آپ کملی والے اور کملی میں لپیٹنے والے کیے جاتے ہیں بالکل غلط پھر دہرادوں کے مدثر تو کہتے ہیں مدثر کے معنی ہوتا ہے شاخ خزاں دیدہ کے جب کوئی نمود زندگی کی اس میں نہ رہے تو اس کے بعد بہار کے موسم میں جو نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں نا یہ ہوتی ہے تفصیل مدثر کے معنی ہے کہ یہ نظام عالم جو خزاں دیدہ آج ہو چکا ہے جس میں زندگی شادابی کی کوئی کسی قسم کی علامت نہیں ہے اے اس کو بہار نو میں تبدیل کرنے والے انضر اٹھ عظیم کی جی۔ ہسٹورین سے پوچھئے خاص طور پہ ہمارے ہاں تو اس دور کا ہے نہیں اس دور کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان سے پوچھئے وہ بتاتے ہیں کہ عالمگیر انسانیت میں زندگی اور نمود کی کہیں کسی قسم کی علامت باقی نہیں رہی تھی جب ظہور ہوا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدثر کے معنی تب سمجھ میں آتے ہیں بہرحال کر کیا وربا کا فقبر اپنے خدا کے نظام کی کبریائی کو قائم کر اٹھے اٹھ بڑی چیز ہے کن تو یہ تو کن ہے بڑا عظیم پروگرام تھا اس کے سامنے یہ اس قسم کی دنیا میں ایک نیا نظام نیا انقلاب برپا کرنا عظیم سوچیے عزیز عظیم عزیزہ نے مان کہ یہ کتنا بڑا پروگرام چاہے گا یہ دن رات کوششیں چاہیں گی تو ہوتا یہی تھا کہ دن کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے اس پروگرام کو راتوں کو فرصت ملتی تھی جب کدھر سے فارغ ہوتے تھے پھر پلاننگ کرتے تھے اس کے مطابق سوچتے تھے کہ آج جو کچھ کیا ہے اس میں کیا کمی رہ گئی کل جو کرنا ہے اس میں کیا کچھ ہمارے سامنے ہوگا سوچتے تھے بیٹھتے تھے مشورے کرتے تھے پلانس بناتے تھے اسکیمیں اپنے سامنے رکھتے تھے اور چونکہ یہ جذبہ بڑا شوق تھا اشتیاق کا تھا اس کے لیے کہ پوری کی پوری سرگرمی عمل سے یہ پروگرام تکمیل تک پہنچ جائے تو راتوں کو بھی بڑی کافی رات تک جاگتے رہتے تھے ان مشروں کے متعلق اتنا زیادہ کہ خود خدا کو یہ کہنا پڑا کہ یا ضمے لوگ کو مل لیلا اللہ کلیلہ ٹھیک ہے راتوں کو بھی یہ کچھ کرنا ہوتا ہے یہ بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہے لیکن تھوڑا وقت کیا کرو وہ اس لیے کہ لکا فن ہارے سبہن طویلا دن دن میں جو پروگرام تمہارا ہے وہ بڑا لمبا پروگرام ہے اسے اسے بھی تو تم نے ہی سر انجام دینا ہے اس لیے رات کو جاگو بہت تھوڑا سا وقت جاگو اور پھر اس کے بعد اسی صورت میں ہے کہ تمہارے ساتھ ہی ان کا بھی خیال رکھو کمزور بھی ہیں بیمار بھی ہیں انہوں نے روزی بھی کمانی ہے اور کام کاج بھی تم لوگوں نے کرنے ہیں تو اس لیے اس کا خیال رکھو اتنا لگا پھر نہارے طویلا دن میں اتنا لمبا پروگرام تم لوگوں کے لیے ہوتا ہے راتوں کو جاگنا ہے مشوروں کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے جاگا کرو تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہ وہ درویشی اور فقیری اور تصوف کا تو پروگرام نہیں ہے کہ دنیا سے قطع علائق اب کوئی کام ہی نہیں ہے اور وہ لینے ان کا کی ہو وہ یا یہی ہے کہ وہ تسمیاں پھیری یا وہ یہ آپ یہ جتنے بھی بڑے بڑے صوفیہ یا اولیاء ان کی زندگیاں دیکھیے جب کے انہوں نے سا وہ دن رات میں ایک ہزار نفل پڑا کرتے تھے لکھ دیا کبھی دیکھا ہی نہیں مات کے کہ ایک نفل جو ہے اس کی پوری رکت جو ہے اس میں وقت کتنا لگتا ہے اور ہزار نفل پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں لکھتے چلے گا کون کونڈے نو لاکھ ہزار ہی صاحب کیا بات نو لاکھ مرتبہ روزانہ قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے جی نو لاکھ مرتبہ تو ایک بات تو ظاہر ہے نا کہ پھر کام تو اور کوئی نہیں کر سکتا نا آدمی نو لاکھ نہ صحیح نو ہزار صحیح نو سو ہی صحیح تو یہ جو چیز تھی نا کہ یہ دنیا حوالے کرو ان کو پار کے اور آپ پھر اللہ والے بنو یہ کچھ کرنے کے لیے اس کی روح سے یہ سارے ترجمے اور یہ مفہوم ہوتے تھے کہ ولہ زینا یہ بیتون رب سجدم وقت قیام کہ راتوں کو یہ لوگ پھر یا یہ نفل پڑھتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ساری رات یہ تم ساری رات اس طرح سے گزار دیتے ہیں یہ لوگ یہ بات پہلی چیز تو یہ یبی تون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے سکون میں مشوروں کے لیے جمع ہونا وہ پورا پروگرام سورہ مزمل کا سامنے آ گیا مشہوروں کے لیے جمع یہ آگے جو بات انہوں نے کہی سجدم و قیام اس کے معنی یہ کرتے یہی ہے نا کہ کبھی سجدے میں کبھی کھڑے ہوئے لیکن ذرا ان لفظوں کے معنی قرآن سے پوچھیے انہیں مجاز کے معنوں میں لیجئے جن میں قرآن استعمال کرتا ہے پروگرام ہے ان کا اس پروگرام کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں کہیں اس پروگرام میں جھکنا ہوتا ہے سپر اندازی ہوتی ہے کہیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے سامنے دونوں چیزیں سوچنی پڑتی ہیں ایک جرنیل کو ایک انقلابی پروگرام والے کو کہ کہاں مجھے کھڑے ہو جانا ہے کہاں مجھے سپر انداز ہو جانا ہے کہاں مجھے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی اب دیکھیے ایک شیر میں اقبال کیسے اس مفہوم کو واضح کر گیا بات بات صاف کر جاتا ہے یہ یہ مصرا لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر کس شوق نے محراب مسجد یہ مصرا لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر یہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا سجدم و قیام پہ دیکھتے ہیں آپ یہ شخص کا سمجھا ہوا یہ مصرا دکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر یہ نادا جگ گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے یہ سیدھا اور قیام دونوں چیزیں مومن کا شہر ہے محمد الرسول اللہ وََََََََََزینل یہ ہے عباد الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ مخالفین سرکش کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اشدھا کو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت اور پیار سے جھکاؤ سے ملتے ہیں سجت القعامہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر بلکہ دوسرے مقام پہ تو عزلت ان کا لفظ بھی آیا ہے پانچ گٹا چون فائیو اوور فائیو فور یہ ہاں، بڑی عظیم آیت ہے یا الذین آمنوا من دی نہیں عن یا فسوف قومی جو بقوم ہوں گا یہ نہیں میں آتا بات دوسری طرف چلی جائے گی اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو پھر خدا ایک اور کام لے آئے گا تمہاری جگہ ان کی کیفیت وہ ہوگی پھر وہ خدا کے ہوں گے اور خدا ان کا ہو جائے ان کی یہ صفت بتائی ہے عزلت عزت علی الکافرین مخالفین کے مقابلے میں وہ عزت اور اقترار اور سکون رکھتے ہوئے آپس میں مومنین کی جماعت عزلت ان کے سامنے جھکتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے یہ جو ہے عزت علی الکافرین اس کا درجمہ کیا جو ہے فی سبیل اللہ ہے خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے لا متمت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کتن نہیں ہو سکتے یہ ہے قیام اور یہ ہے سجود ان کے ہاتھ یہ جو ہے اشداول الکفار یہ ہے ان کا قیام رحما بینا یہ ہے ان کا سجود عزلت المومنین یہ ہے سجدے ان کے یہ ہے جھکنا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی بات میں سرکشوں اور مخالفین کے مقابلے میں ایشد قیام ہے ان کا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ یہ ہے ممن کی سفات کے مسافر زندگی میں سیرت سوراج پیدا کر بات یہ کر جاتا ہے مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر اور شبستان محبت میں حریر و کرنیا ہو جا گزر جا بن کے سیلے تند راؤ کو ہو بیا سے گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جاؤ محمد الرسول اللہ اللہ جین ال پارے یہ ہے مانے اس یہ جو راتوں کو یہ مشورہ کرتے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ جب ہمارے ہاں کے اس تصوف اور مذہب میں دنیا سے نفرت دنیا سے قطع کہ یہ سب چھوڑ دیا جائے تو اس میں تو پھر غور تدبر فکر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کسی مقام پہ تفکر اور تدبر جو ہے آتا ہی نہیں ہے یعنی تفکر تو وہ کرے گا نا جس کے سامنے پرابلمز کچھ ہوں گی کچھ مسائل حیات ہوں گے کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے وہ سوچیں گے مومن کی صفت جو قرآن نے بتائی ہے میں نے عرض کیا کہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کہا وہ تو وہ ایسی آیت ہے کہ جس کو تو ہر در و دیوار سے لکھنا چاہیے انہیں آیتوں تم بے وعدت ہے میرے رسول ان سے کہو کہ دیکھو بھائی میں تمہیں لمبی چوڑا آواز نہیں کہنا چاہتا تم سے میں تو تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات اب دیکھیے یہ انداز ہی کہنے کا یہ ہے جسے کہا جائے کہ میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں تم سے کہنا چاہتا ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت اچھا جی سننے کے لیے کھڑا ہو جائے کہا کہ چلتے چلتے نہیں ان کو گز مل ہے مسنا فرادا سارے نہیں ایک دو دو چار چار جتنے بھی ہو کھڑے ہو جاؤ بات ایسی اہم ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ ایسی اہم بات ہے کہ کھڑے ہو کے سنو میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تو سائیکولوجیکلی پہلے تو آدھا تیار کر لیا ان کو سوچنے پہ چلتے چلتے کوئی بات کہی جائے تو وہ نہیں آتی اثر انداز ہوتی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرمائیے کہا ایک بات کہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کہا تک کرو سوچا کرو بس ایک بات کہا تھا وہ بات بھی نہیں ہو تو ایک فکر لفظ ہی کہا ہے صرف تا کرو کروں سوچا کرو تو غور و تفکر تو وہ کرے گا نا جس کے سامنے کوئی پرابلمز آئیں گی کوئی حل طلب مسائل آئیں گے مسائل تو وہ آنے تھے نا کہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مملکت قائم ہوئی ہے دس لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی مملکت ان لوگوں کی کہ جن کو گھروں سے نکال دیا تھا مکے سے ان کو تو اتنی بڑی مملکت کے مسائل اور پھر و کسرا سے ٹکراؤ وہ تو واقعی ان کو دن کو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہوگا راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے مسائل حل کرنے پڑتے ہوں گے اور ان کی پھر کیفیت جو مسائل کے حل کرنے کی ہے یاد آگے قرآن کی three over one eight nine ان فی خلق سماوات دن اور رات کے اختلاف میں ارض و سما کی تخلیق میں صاحبان عقل و فکر کے لیے حقیقت تک حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نمایاں علامتیں ہیں نشانیاں ہیں طول الباب یہ ایک تو عقل ہوتی ہے ایک وہ یہ لفظ آپ کے یہاں بھی ہے نا لب الباب جنہوں کر کٹے ہے کہنے عقل مندوں میں سے بھی ال الباب جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں کون لوگ اللہ زین یز کرون اللہ قیام و و قرودم جنوب اب ہمارے یہاں تو وہ ذکر کا آپ کو پتہ ہی ہے نا مانے کیا آج کل ہوئے ہوئے کی نماز کے بعد تو ان مسجدوں کے اندر سے پھر آدھی رات تک وہ ذکر جری کی آوازیں آتی ہیں نا وہ جس میں کہتے ہیں قلب چلتا ہے کہتے کیا ہیں پوچھئے <laughs> جس نے یہ کچھ کیا ہوا ہے کیسے چلا ہوا تھا کل آج تک سنبھل ہی نہیں رہا جی ہاں بالکل یز کرون اللہ وہ کہتے ہیں جی ذکر کرتے ہیں خدا کا یز کرون اللہ یعنی کون ہے یہ ال الباب ہیں صاحبان اخل و بصیرت غور و فکر والے ذکر کرتے ہیں خدا کا ان کے معنی یہ ہے تو یہ تو عقل مندوں کی بات ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل جنت بلا ہوں کہتے ہیں جنت میں جو لوگ جائیں وہ بےقوف لوگ جو ہیں نا وہ ہو گئے تو ترجمہ اس کا بھولے بھالے کر دیتے ہیں کہ غلطی کوئی لگی قل الباب اللہ زینا یز قرون اللہ قیام و قعودم و علا جنوب کھڑے بیٹھے لیٹے زکرا کے معنی ہوتا ہے سامنے رکھنا کسی چیز کو نگاہوں سے اوجل نہ ہونے دینا کیا چیز ہے جو وہ کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے یا فخر فیخل کے سماوات ورد وہ تخلیق ارض و سماوات کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو الباب کے معنی آ گئے نا آپ صاحبان اقل و بصیرت صاحب فکر یا تفکر فکر رو نفیخل کے سماوات اور انتہائی غور و فکر کے بعد یہ کھڑے بیٹھے لیٹے سامنے رکھتے ہیں اس بات کو غور و فکر کے جو محل ہیں ان کو اپنی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رب بناؤ ما خلق کا حاضا بات اے ہمارے نشو و نما دینے والے تو نے اس سلسلہ کارگاہ کائنات کو تقریبی نتائج کے لیے پیدا نہیں کیا ہے باطل پیدا نہیں کیا ہے اور اسی وقت دعا ہوتی ہے کہ سبحانہ کا تو اس سے بہت بلند ہے کہ اتنا بڑا کارگاہ کائنات اور اس کو باطل پیدا کر دے فقنا عذاب النار جو ایسا سمجھتے ہیں وہ جہنمی ہے ہمیں نہ جہنم میں تم پہنچا دینا یہ تو صاحبان و بصیرت کے لیے کہا گیا ہے یا کرونا یا تک بھی حل کے والا رب یہ ہے اللہ دینا یہ بیتون والا رب میں سوچ جاتا یہ لوگ راتوں کو مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہاں پھر ان کے موضوع یہ ہوتے ہیں کہ کہاں جھکنا ہے کہاں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے یا تفکرون غور و تفکر کرتے ہیں وہاں ان معاملات کو اس طرح سے سلجھاتے ہیں وہ یہ ہے ان کا سجدہ اور یہ ہے ان کا قیام یہ عباد الرحمان ہے وزین یقون رب نہ صرف عذاب جہن ان عذاب خراب ہر وقت یہ ان کی آرزو دل میں یہ رہتی ہے دعا ان کے لب تک آتی ہے ابھی ابھی یہاں یہ آیا تھا نا ارض و سماوات میں فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی باطل پیدا کر دیا دور بھاگو اس سے یہ تو آلائشوں والی چیز ہے دلدل ہے کیچڑ ہے یہ چیز ہے نا فلکنا باطل اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے یہ یہ دنیا یہ کارگاہ ہے کائنات اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنے والے اس سے اسے قابل نفرت کہنے والے اس سے دور بھاگنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور خار اور کمزور اور ناتما محتاج اور بے کس کون ہوتی ہے یہی تو جہنم ہے یاد رکھیے تین گروہوں میں انسانوں کو بانٹا جا سکتا ہے ایک تو وہ ہیں کہ اس سخر القم معاف سماوات والارض قرآن کی روح سے کائنات کی پستیاں اور بلندیوں میں جتنی قوتیں ہیں تمہارے لیے تابع تصویر کی ہوئی ہیں مسخر کرو ان کو لیکن مسخر کرنے کے بعد کہا کہ ان کو بالحق استعمال کرو ان قوتوں کا استعمال تم قوانین خدا بندی کے مطابق کرو اب ایک گروہ وہ ہو گئے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے اور اس ان قوتوں کو خدا کے قانون کے مطابق نو انسانی کی ربوبیت کے لیے صرف کرتا ہے انہیں قرآن جماعت مومنین کہتا ہے دوسرا وہ گروہ ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر تو کرتا ہے لیکن ان کا استعمال اپنی مرضی اپنے مفاد اپنے قوانین کے تابع کرتا ہے دوسروں کی تقریب کے لیے خود موٹا ہونے کے لیے ان یہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کا صرف یہ ہوتا ہے کہنا کہ ربنا آتے پھر دنیا آسنا بس اس دنیا کے اندر ہمیں سب کچھ ملتے چلا جانا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کو دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہو جاتی ہیں فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا جائے تو یہ دنیا اس کا معافیہ تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ مال آخرت من خلاق مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو یہ وہ ہو گئے کہ جن کو آج اس دور کے مٹیریلسٹ مادہ پرست سیکولر مغرب کی قوتیں جو جی میں آئے کہہ لیجیے لیکن بہرحال پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جن کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو اس دنیا کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں مالو پھر آخرت میں منقلا کر رہا کرانا اس کے بعد کی زندگی کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا فطرت کی قوتوں سب سب کو قابل نفرت قرار دیتے ہیں اور کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے وہ کہتا ہے نہ دنیا میں کوئی حصہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فزین فی الحیات دنیا یوم القیامت یردون اللہ اشد العذاب اس دنیا میں بھی ذلت کی زندگی قیامت میں بھی ان کے ہاں آزاد کی زندگی یہ تیسرا گروہ ہے جس میں ہم شامل ہیں اس کے بعد یہ خود فریبی ہے کہ نہیں صاحب ہم تو تسبیح پھیرتے ہیں ورد وظیفے کرتے ہیں نفل پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ پوچھتا یہ ہے کہ اب دنیا کے ثواب کے اندر حصہ تمہارا کتنا ہے اس میں اور اگر یہاں ذلت و خاری ہے تو وہ کہتا ہے کہ من کانا فی حاضر ہی آنا فاہو فی پھر آنا جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیا ذلیل و خار ہو دنیا میں کوئی جہاں ذلت و خاری ہو اور آکبت جو ہے آپ کے یہاں معذب و سرفرازی ہو زندگی تو ایک غیر منقطع کنٹینیوس پروسیس ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پودا اگتے ہی مرجھا گیا ہوا ہو اور اس کے بعد ان کے اندر پھل بڑے شاندار لگے اس میں جو ابتدا میں مرجھا گیا آخر تک وہ تو مرجھایا ہوا رہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بار خدایا جہنم کی ذلت اور خاری کی زندگی سے ہم کو محفوظ رکھے انا آزادہ کانا گھراؤ جہنم کا عذاب عجیب لفظ ہے یہ غرام کوئی عمل جو انسان جو کام کرتا ہے وہ کام کر کے تو آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو نتیجہ خمیازہ کانسیکوینس اس کے پیچھے چلتا ہے کہ چل کہاں جاتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا مہلت کا وقفہ ہوتا ہے جب اس نے پکڑنا ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے جو اس نے مہلت کا وقفہ رکھا کہ غلط قدم اٹھ گیا ہے تو کسی وقت احساس ہو جائے اگر اس کو کہ غلط قدم اٹھ گیا ہے تو واپس لوٹ سکتا ہے یہ اس لیے یہ جو نتیجہ اس کا ہے اس کے پیچھے تو لگاتے ہیں یہ خدا کا قانون مقاصد اسی وقت نہیں پکڑ لیتا لیکن اگر یہ لوٹتا نہیں ہے اصلاح نہیں کرتا اپنی تو اس کے بعد پھر یہ جھپٹ لیتا ہے اس کو یہ ہے ان عذابہ کانا غرامہ وہ پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے آگے بتاتا ہے قرآن کے اس سے بچنے کی کیا صورت جہنم انہا سات مستقرم و مقام جہنم تو وہ وہ عذاب ہے کہ ان اس کے اندر مستقل طور پہ رہنا تو ایک طرف رہا یوں ہی چھوڑے وقت کے لیے بھی اس میں قرار جو ہے وہ بھی بڑا عذاب ہے کچھ وقت کے لیے یہ مستقر اور مقام کیا بات قرآن کہہ گئی رہتا ہے ابتدان قومیں جو جہنم میں گرفتار ہوتی ہیں تو وہ مستقر ہی ہوتا ہے آتی ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ نکل جائیں لیکن اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر وہ مقام ہی ان کا ہو جاتا ہے یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں ولزین ازا اضا لم یوسرف و لم یکرو و کانا بینا غالے کا قوام ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس کو انفرادی طور پہ آپ لے لیں یا اس نظام میں لے لیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس جو بھی زندگی کا سامان ہوتا ہے مال و دولت کہیے کچھ بھی کہیے سامان زیست جسے آپ کہتے ہیں متائے حیات جسے آپ کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو وہ اسے اس طرح سے کھلا رکھتے ہیں خرچ کرتے ہیں یہ اطراف کا لفظ عربوں کے ہاں بڑے عجیب معنی میں استعمال ہوتا تھا یہ کنویں کے پانی سے یا بہرحال نالیوں میں سے پانی جاتا ہے خراب کرنے کے لیے کھیتوں کو یہ آج کل ہمارے ہاں بھی انکوائری کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اصل میں تو یو این اے والوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ جو اریگیشن ہوتی ہے اس طرح پانیوں سے وہ ذرا پتہ لیں کہ اس کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ جس طریق سے یہ جڑیاں آڈا بنائی ہوئی ہوتی ہیں نا ساڈے یہ نالیاں ہی ان کو کہتے ہیں پانی جس میں سے گزر کے جاتا ہے ان کی آڈ تو وہ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ کم از کم کوئی اڑتالیس فیصد پانی ضائع ہو جاتا ہے راستے میں وہ ادھر ادھر سے لیک کرتا رہتا ہے تو وہاں نہیں پہنچتا درمیان میں تو ذمہ داروں کو دیکھا ہوگا آپ یہاں ہم نے کہا ذمہ داروں کو دیکھا ہم نے کبھی زمین ہی نہیں دیکھی تو ذمہ دار کیا دیکھیں گے تو وہ پانی لگایا ہوا ہوتا ہے ساری رات وہ اپنی وہ کئی موٹے پہ رکھ کے تو وہ آڈا نے گر گر گرتا رہتا ہے گیا تو بند کرو تو بند کر یہ جو راستے میں ہی پانی کا ادھر ادھر نکل جانا ہے نا اسے وہ اسراف کہتے تھے کھلے رکھنے کے مان میں تھا نا ان کا تو کھلا رکھنا ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے اس کو کھولا جائے اور وہ کھیت میں پہنچ جائے وہ تو صحیح بات ہوئی اور اگر راستے میں ہی ادھر ادھر وہ بہتا چلا جائے پانی تو وہ آپ دیکھیے کتنا جسے آپ ضائع ہو جانا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو یہ مال و دولت سامان عزیز آتا ہے وہ اس طرح سے صرف نہیں کرتے <clears throat> کہ جس مکان پہ پہنچنا ہے وہاں ہی وہ جا کے پہنچے اور راستے میں ادھر ادھر ہو جائے نہ ہی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جمع ہوا ہے ڈیم کے اندر تو ڈیم کا آگے سے منہ ہی نہ کھولیں جمع ہی ہونے دیں پہلے دونوں چیزیں غلط ہیں یہ صورت یہ ہے کہ اس کو بہتے پانی کی طرح رواں رہنا چاہیے یہ جو ہے جس کو وہ کہے کہ کھولے ہی نہیں یمنا اون الماون کہا ہے نا قرآن نے ویل الزین الزین یوراؤن یمنا اون الماون یہ نمازی تباہی ہے ان کے لیے نمازیوں کے لیے تباہی کون ہے یہ لوگ ہم ان سلاحتم صاحب نماز کا مقصد جو ہے اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہم جو راہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو نقل و حرکت نظر آ جاتی ہے دوسروں کو یہ ہے جو نماز ہے وہ یمنا المعاون حالانکہ رزت کے اس پانی رزق کے ان چشموں کو جو بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا ہارے کی پیاس بجانے کے لیے اس کے آگے بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے تو ایک تو ہے یمنا اون المعون کہ جس رزق کو